من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا یادی نلوفی سلمی کا فتح والا تب الشيطان لكم عدو مبين زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا اتمل الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الله في من الغمام والملائكة الأمر وإلى ترجع الأمور حضرات محترم اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے یہ اسلام ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے یہ اتنی عظیم الشان دولت ہے شاید اس زندگی میں ہم اس کا تصور نہ کر سکیں اللہ مالک اپنی پاک کلام میں چودویں پارے کی آیت نمبر ایک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے جب انسانوں کی یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور یہ ایک یقینی بات ہے ہم میں سے ہر انسان نے چاہے اس کی زندگی ایک سال ہے دس سال ہے بیس پچاس ستر یا سو سال ہے اس نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس لیے یہ کوئی بھی وہم کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان یہاں سے نہیں جائے گا وہ ہمیشہ یہیں پہ رہے گا جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے اس زندگی کا سفر تو دس بیس تیس پچاس ساٹھ ستر سال کے بعد ختم ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ دنیا میں کسی پیمانے کے ساتھ نہ ناپا جا سکتا ہے نہ گنا جا سکتا ہے وہ ایک لاکھ سال کی زندگی ہوگی وہ ایک کروڑ کی ہوگی وہ ایک ارب یا کھرب کی ہوگی اس کا کوئی جواب نہیں وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور اس زندگی میں وہ انسان جو اس دولت سے محروم ہے جس کے پاس اسلام جیسی نعمت نہیں ہے جو اسلام کے احکامات کو نہیں مانتا جو اس کے سایہ آتفت میں نہیں آتا جو اپنے لیے اس اسلام کو ضروری تصور نہیں کرتا اللہ مالک فرماتا ہے پھر یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی میں یہ حسرت اور افسوس ہی کرتا رہے گا الذین کفروا لو کفر مسلمین ہائے افسوس ہے مجھے اپنی ذات پہ افسوس ہے مجھے اپنی ذہنی سوچ پہ افسوس ہے مجھے اپنے کردار پہ یود الدین کفرو جو مجھے کفر پہ ابارتا رہا لوکان مسلمین کاش میں بھی مسلمان ہو جاتا یہ ایک سال نہیں دو سال نہیں ہزار لاکھ کروڑ ارب نہیں یہ کھربوں سالوں کی زندگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی یہ اسی تمنا میں اسی منتوں التجاؤں میں اسی مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہی تمنا کرتا رہے گا رو یود کفر و لوکا نو مسلمین فوراً انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر یہ ایسی بات ہے تو اللہ آج کیوں نہیں پوچھتا آج کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتا جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کا اگلی آیت میں جواب دیتا ہے اے میرے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذر انہیں چھوڑ دیجئے یا کلو جو کھاتے ہیں کھانے دیجئے حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں یہ حلال کا ارتکاب کرتے ہیں یا حرام کا ارتکاب کرتے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے ذرہم یا کلو و یا جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو وَيُلْهِهِمُ ہی جن تمناؤں پہ یہ زندگی بسر کرتے ہیں انہی کا اسیر اور قیدی انہیں رہنے میں فصو فیا لمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں کتنے گھاٹے کا سودا کیا تو محترم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے انہیں ان کی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا فرمائی ہے بلکہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے اللہ مالک اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی جس انسان کو اللہ اسلام کی سمجھ دے دیتا ہے یہ حقیقتاً اس کے سینے میں اللہ کا نور آ جاتا ہے اسلام کی سمجھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں داخل ہو کے پڑھیں اسلام کی سمجھ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانے ان کی تعمیل کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار کریں اور جن باتوں سے اللہ مالک نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے روکنے کی کوشش کریں یہ سمجھ ہے اسلام کی اور جس بندے کو حرام اور حلال کی تمیز ہو جاتی ہے یہ حقیقت اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کا یہ سینہ کھلنا اسے حلال اور حرام کا پتہ چلنا نیکی اور برائی کے متعلق شعور ہو جانا یہ ایسے ہے جیسے اس کے سینے میں اللہ کا نور آ گیا نور ربی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نور ہے اس کے پاس اسی طرح کوئی بھی انسان جس کے دل میں یہ چاہت ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے میں اس کا ساتھی بن جاؤں وہ میں مجھے اس کا قرب مل جائے تو اللہ کہتا ہے میرا گروہ میرا لشکر میرے والے جو لوگ ہیں وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام میرے نزدیک دین جو ہے اس کا نام اسلام ہے اور جو اسلام میں داخل ہوا حقیقتاً وہ میرا ہے تو محترم ممکن ہے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اسلام کی صورت میں یہ سارے خزانوں سے دنیا کی تجارتوں سے بہت بڑی بڑی فیکٹریوں سے بہت عظیم اللہ جو مناسب عطا کرتا ہے ان سے یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دو اسلام ایک پلڑے میں تو اسلام کی قیمت زیادہ ہے اللہ کی نظر تو اللہ مالک ہمیں حکم فرما رہا ہے اور اس حکم کے مخاطب میں ہوں آپ ہے ہر وہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے یہ دوسرا پارا سورت بکرا اس کی آیت نمبر دو سو آٹھ ہے اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کافا اس اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے جب ہم اللہ ہمیں ایماندار تسلیم کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ تم ایماندار ہو اور مخاطب بھی ہمیں ایمان کے ناطے کرتا ہے تو پھر اسلام میں پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے آج کی اس مجلس میں مختصراً آپ کے سامنے یہی بات عرض کروں گا محترم اللہ جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے جو آج ہمیں نہیں ہماری بات میں آنے والی اولادوں کا بھی اسے پتا ہے کہ یہ کیا سوچیں گے ان کی کیا نظریات ہوں گے یہ اپنی زندگی کس ڈھنگ پہ گزاریں گے اسے یہ بات معلوم تھی کہ لوگ اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور بد نصیبی سے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس میں اسلام کو اسی طرح پھاڑ کے رکھ دیا گیا ہے کہ ہر بندہ اس نے ایک دائرہ اپنے ارد گرد کھینچ لیا کہ جو میں کرتا ہوں وہ اسلام ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے حالانکہ اسے زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسلام کی بے شمار بنیادی باتیں جنہیں وہ چھوڑ رہا ہے اور جنہیں وہ ترک کر رہا ہے وہ تو اسے اسلام سے باہر نکال رہی ہیں مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرتے ہیں لیکن وہ ذاتی کردار کے متعلق اس کی درستگی کو ضروری نہیں سمجھتے بھائی نماز پڑھ لی اللہ نے گناہ معاف کر دیا خلاص پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے اگلی نماز کے وقت پھر آگے یہی کچھ کر لیں گے اللہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اس لیے چونکہ میں اسلام کے بنیادی ارکان پہ چلتا ہوں اس لیے مجھے کس نے پوچھنا ہے میرے عزیز بھائیوں ہم تو صرف فرائض تک محدود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ عورت اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کہ وہ عورت بڑی نیک ہے بڑی پاک باز ہے بڑی تہجد گزار ہے بڑے نوافل ادا کرتی ہے فرضوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے اور عبادات کے متعلق اس کی عبادت کو گن نہیں سکتے پر ایک بات ہے اس کا اخلاق نہیں اچھا اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا آپ نے فرمایا پھر نار جہنم میں جائے گی آپ اندازہ فرمائے اس کی ساری زندگی کی نمازیں روز زکات حج ایک بد اخلاقی کی وجہ سے ساری داغدار ہو گئی ایسے اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا کہ میں اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ جیسا مسلمان کوئی نہیں ہے چاہے انفرادی زندگی میں میرا کردار کتنا ہی گندا کیوں نہیں ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ مالک سچا ہے اس کی باتیں بھی سچی ہیں وہ کہتا ہے ما اوہی اتلا من الكتاب و ان انسلا تنہا عن الفحشاء والمنکر اے میرے نبی آپ تلاوت کیجئے جو تیری طرف وہی کی جاتی ہے اتل ما اوہی من الکتاب جو بھی میں کتاب میں وحی کے ذریعے تمہیں بتاتا ہوں آیات دیتا ہوں اس کی تلاوت کیجئے کیجیے اور نماز کو قائم کیجئے اسے پڑھیے تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں پر روک دے گی تو مجھے بتائیں اگر نماز میرے کردار پہ فرق نہیں ڈالتی میں اپنی بد کرداری پہ مصر ہوں تو میری نماز کس بات کی نماز ہوگی کہ میں اجتماعی زندگی میں تو بڑی پگڑی باندھ کے بڑا اچھا وزاداری بنا کے آپ کے سامنے آ جاؤں لیکن انفرادی زندگی میں انتہائی غلیظ اور گندا بن جاؤں تو میری نمازیں مجھے اللہ کی عدالت میں کیا کام آ سکیں گی میرا اسلام کیسے قائم رہ سکے گا ذرا سوچیں تو صحیح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز بھی ہے ذاتی کریکٹر بھی ہے لیکن لوگوں کے سامنے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان لوز ہے تو مجھے بتائیں کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہ ہوگا تو اللہ تو کہتا ہے جب تک لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا ان کا شکر ادا نہیں کرے گا تو تو میرا کر ہی نہیں سکتا ہے اگر کسی سے ادھار لے لوں تو واپس نہ دوں اگر لڑائی ہو جائے تو ماں بہن کو ایک کر کے رکھ دوں اگر گھر میں بیٹی اور بہو اور ساس کا معاملہ ہے تو اس کی نمازیں اور تہجتیں اسے کبھی نہیں یہ بات سکھلاتی کہ یہ بھی تیری بیٹیوں کی طرح ایک بیٹی ہے اس پہ ظلم نہ کر اور نہ بہو کا دل کرتا ہے وہ نمازی اور وظائف تو بڑے پڑتی ہے وہ وظیفے کر کر کے اپنی سانس پہ پھونکے تو مارتی ہے لیکن یہ نہیں کہتی کہ جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتی ہوں اسے بھی مان سمجھ لوں اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا تھا اور کچھ نہ صحیح یہ دونوں رشتے جو ہیں چاہے وہ ساس ہے یا وہ بہو ہے وہ یہ سوچ لے ماں سوچ لے یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے اگر یہ پریشان ہوگی اگر ہمارے گھر میں پریشانی ہوگی تو میرا بیٹا سکھی نہیں رہے گا وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی قربانی دے دے تو ہم معاملات میں اپنے کردار میں جتنے مردی لوز ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات لطیفے کی بات ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی بھائی نماز اپنی جگہ نعوذ باللہ زنا اپنی جگہ یہ نشہ بیچنا اپنی جگہ نماز اپنی جگہ حرام کھانا اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ مجھے بتاؤ جس کے جسم میں حرام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک لکمہ حرام کی وجہ سے جسم کا کچھ حصہ پلا چالیس دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی وہ نماز کا کرے گا کیا اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت کیا ہوگی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی اپنے ذاتی کریکٹر ہونا چاہیے یہ نمازیں کوئی ضروری نہیں ہے مجھے بتائیں ذاتی کردار جو ہے بندہ یہ بنائے کہ میں بڑا صاف ستھرا اچھا ہوں تو اپنے کردار میں رب کو جگہ ہی نہ دے تو اس آدمی کا کردار کیسا ہے یہ نماز یہ روزہ یہ زکات یہ اللہ کا حق ہے اگر اس کا کردار اسے یہ تعلیم نہیں دیتا کہ یہ رب کا بھی حق ہے جسے ادا کرنا ہے تو وہ کیسا با کردار انسان ہے وہ اپنے ذہن میں تصور کرتا رہے کہ میں کچھ نہیں کرتا میں بہت سے رفاہی کام کرتا ہوں میں بہت سے پیسے خرچ کرتا ہوں میں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں میری ساری زندگی لوگوں کی امداد پہ عبارت ہے میں ہر دکھی کی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنایا ہوا ہے اور اس سارے معاملے کا اتنا بڑا رجسٹر لے کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوا کہ اللہ رب العزت اسی وقت پوچھے گا میرے فرشتوں اس کا پہلا صفحہ کھولو اور دیکھو کہ نماز ہے اے اللہ نماز نہیں پڑھی اے اللہ اللہ کہے گا مجھے اس کی عمل نہیں چاہیے اے اللہ اس نے خرچ بہت کیا ہے اللہ پوچھے گا اس نے نماز پڑھی ہے اے اللہ نہیں پڑھی اللہ کہے گا مجھے خرچ کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ اس نے لوگوں کی بڑی خیر خواہی بڑی کی اے اللہ اللہ پوچھے گا اس نے نماز پڑھی ہے اللہ یہ کہے گا اللہ نہیں پڑھی تو کہے گا نماز نہیں تو مجھے اس کے سارے اعمال کی ضرورت نہیں یہ اس کا سارا صحیفہ اس کے ہاتھ میں پکڑا اور جاننے میں بہن وہ رفاہیت کیسی رفاہیت ہے جس میں رب کا کوئی مقام نہ ہو جس مالک نے مجھے پیدا کیا جس مالک نے مجھے عزت سے نوازا جس مالک نے مجھے رزق دیا جس نے بولنے کے لیے زبان عطا کی جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی جس نے سننے کے لیے کان دیے جس نے طاقت کے لیے مجھے ہاتھ دیے مجھے چلنے کے لیے جس نے پاؤں دیے اور مجھے اپاہج نہیں بنایا کیا اس کا کوئی حق نہیں کہ میں اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دوں یہ کیسا کردار ہے کہ اس کی مخلوق کا تو بڑا لحاظ ہے اس خالق کا لحاظ کوئی نہیں ہے اس کے حق کو پہچانتا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے جس نے یہ ساری مخلوق کو بنایا ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے میں اس کے سامنے ہی کچھ نہ کچھ کر لو تو اسلام صرف ہم نے یہی سمجھ لیا کہ بھائی چند نمازوں کا نام ہے اس کے بعد ختم نہیں میرے عزیز بھائیوں اگر ہماری نمازیں ہمارے کردار کو درست نہیں کرتی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں اگر وہ ہمارے معاملات کو سیدھا نہیں کرتی تو ہمیں اپنی نمازوں پہ غور کرنا ہوگا اور یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں آج کے اس دن کے ممکن ہے یہ جمعہ جو ہے یہ رمضان المبارک کا آخری ہو اور یہ بھی ممکن ہے آئندہ جمعہ بھی رمضان میں آ جائے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بیٹھ چکا ہے کہ اس جمعے کی نماز جو ادا کر لیتا ہے اس کی عمر کی قضا ہو جاتی ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نمازوں کی کسی کو اجازت ہوتی کہ وہ چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتا وہ سب سے زیادہ نیک اور پاک باز انسان تھے انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس طرح رو رو رو رہے تھے اللہ کے سامنے اتنی لمبی نماز پڑی کہ آپ کے گھٹنے سوج گئے پاؤں میں برم آ گئے لوگوں ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے ورم آ گئے رو رو کے اللہ کی منتیں التجائیں مناجاتیں کر رہے ہیں میری ماں کو دیکھ کے رہا نہ گیا کہنے لگی اے اللہ کے پیارے حبیب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کہا عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایشا کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنت کو واجب نہیں کیا ہوا فرمایا عائشہ ہاں کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلی پچھلی غلطیوں کوتاوں خطاؤں سے درگزر نہیں فرمایا ہوا کہا ہاں یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ اتنے رونے دونے کا مطلب تو مجھے سمجھا دیں تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے آپ نے کہا یا عائشہ تو ابلا اکون عبدا شکورا جس اللہ مالک نے مجھ پہ اتنے کرم کیے ہیں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں تو جس مالک نے ہم پہ اتنے احسان کیے ہیں جس نے ہمیں بے شمار فیکٹریوں سے نوازا جس نے خوبصورت تجارتیں عطا کی جس نے بہت بڑے بڑے مناسب عطا کیے جو اپنے معاشرے میں ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے جس نے کبھی تنگی ترشی ہمیں دکھائی نہیں کیا اس مالک کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں یا اس کے شکر کا طریقہ یہی ہے کہ سال میں ایک دن منتخب کر کے اس دن دو رکھتے پڑھ کے سمجھ لے کہ ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا ہے بد نصیب ہے وہ علماء جو لوگوں کو عمل سے منع کر کے ایسے رستے پہ گامزن کرتے ہیں جو شیطان کا رستہ ہے اگر یہ رستہ اچھا ہوتا تو میرے آقا اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتے اے فاطمہ اگر مجھ سے کچھ لینا آخری بیماری ہے بیماری اور ناقاہت کی وجہ سے بولا نہیں جاتا اور میری ماں فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ تو میری پیاری بیٹی ہے اگر دنیا میں کچھ مجھ سے لینا چاہتی ہے تو مانگ لے میں تمہیں کوشش کروں کہ ادا کر دوں لیکن آخرت میں میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا اعملی اعملی عمل کرنا میری بیٹی اگر نبی کی سکی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی سردارہ اگر عمل کے بغیر اللہ کی عدالت میں وہ بھی نہیں چھوٹ سکتی تو ہم کس بات کی بولیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کون سا رستہ منتخب کر لیا ہے کہ اللہ مالک نے جمعہ صرف رمضان میں فرض کیا تھا کیا یہ نمازیں صرف رمضان کے لیے اتری تھی یہ نماز کے لیے تو ہر دن وہ پانچ مرتبہ پکار کے کہتا ہے حیا حیا الفلاح لوگوں تمہاری نماز کے لیے آ جاؤ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ لوگوں ذرا اس بات پہ ذرا سوچو کہ اگر کوئی دوست کسی دوست سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کی ملاقات کے لیے یا جاتا ہے یا اسے اپنی ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور یہ چیز احساس دلاتی ہے کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں ہمارے معاشرے میں محبت کا لفظ گندے طور پہ استعمال ہوتا ہے شریعت اسلامی میں محبت کا معنی بڑا خلوص برا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے من احب للہ و ابغض للہ للہ للہ و و آتا منع فقد آطالکمل ایمان کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے اللہ کہتا ہے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اس فلاح کی دعوت کو قبول کیا اسے تو کامیابی مل گئی اور جس نے اسے مسترد کر دیا قبول نہ کیا اللہ کی ندا پہ مسجد میں نہ آیا نہ اسے کامیابی ملے گی نہ لوگوں کو اس سے کوئی فلاح ملے گی ویسا بد نصیب انسان ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال ہر سال مہینوں کے مہینے یا زندگی بھر نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے آپ نے فرمایا من ترک السلاة سلا فقد کفرا اسلام کا دعوی کرنے والے بھائیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا اور جس نے ایک اثر کی نماز ضائع کی چھوڑی نہیں صرف وقت سے مؤخر کر کے بڑی حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا حافظ اس درمیانی نماز کی اسپیشلی حفاظت کرنا اور جس کی صرف با جماعت نماز رہ گئی بعد میں ادا کی اس کا اتنا نقصان ہوا اس کا گھر بار اس کی اولاد اس کی بیوی سب کچھ جل کے راک ہو جائے مر جائے اس کے پلے کچھ بھی نہ رہے وہ بالکل نہ تنہا رہ جائے نہ اس کے پاس مال رہے نہ گھر رہے نہ اولاد رہے نہ بیوی رہے نہ خاندان رہے سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے اتنا نقصان اس کا نہیں جتنا اثر کی نماز ضائع ہونے کا نقصان تو ہم اپنی زندگی میں کتنا خسارا اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں ہمارے رجسٹروں میں کتنا خسارہ لکھا جا رہا ہے ذرا تصور تو فرمائے مسلمانوں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے نہ پڑھی تو نہ صحیح اگر ایک گاہک آ گیا دو چار سو روپیہ ہمیں ملنے کی توقع ہے تو نماز کیا اور رب کون میں کون اور بعض بد نصیبی ایسی ہوتی ہے مسجد میں نماز کھڑی ہے وہ مسجد میں آیا واش روم میں جا کے اس نے اپنی قضاء حاجت کی سب کچھ یوز اللہ کے گھر کا کیا اور دیکھا ہے جماعت کھڑی ہوئی ہے نمازی رکوع میں ہے کچھ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ باہر چل پڑا اور فخر کرتا ہے اپنی بات پہ میں میں آ گیا حالانکہ اس بد نصیب کو رونا چاہیے اپنی قسمت پہ کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ دکھا کے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ میرے ساتھ بات بھی کر کریں گے کیونکہ یہ نماز اللہ کی ملاقات کا نام ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان اس نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فقال الله عز وجل حمدني عبدي جب ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے ابھی وہ خاموش نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اس کی بات کا جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوتی تو اللہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی ہے اور جب یہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اے اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوتی اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتا ہے مجدنی عبدی اس نے میری بزرگی کا اظہار کیا جب اسے یقین دلاتا ہے نعبد و نستعین اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے اے حوا کی بیٹی یہاں تک بات آدھی آدھی تھی تو بات کرتا تھا میں تیری بات کا جواب دیتا تھا اب تم مانگ مجھ سے چاہتا کیا ہے تم یہ وہ کچھ عطا کرو تو یہ بندہ بڑے بھول پن سے کہتا ہے اے اللہ میں کنفیوز ہوں ہر انسان اپنی طرف بلاتا ہے ان الحق میں سچا ہوں اے اللہ مجھے پتا نہیں چلتا میں کس رستے پہ چلوں اہ دن المستقیم اے اللہ جو سیدھا رستہ تیری طرف آتا ہے تو مجھے اس رستے پہ گامزن کر دے تو یہ اللہ کی ملاقات ہے تو اگر کوئی بد نصیب اس ملاقات کے لیے نہیں آتا تو اسے اپنے مقدر پہ افسوس کرنا چاہیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تربیت آپ نے فرمائی تھی ان کی کیفیت یہ تھی وہ کسی کے مرنے پہ اتنا افسوس نہیں کرتے تھے اگر کسی کی نماز رہ جاتی تو اس کے گھر جاتے افسوس کرنے کے لیے تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوا تو ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں جو کلمہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان اور حیدر قرار اور دوسرے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ پڑھتے تھے وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کس چیز کو اپنا نقصان تصور کرتے تھے ہمارے نقصان کے رستے ہی اور ہیں میرے بھائیو یہ قضا عمری والی بات سفید جھوٹ ہے نہ اللہ کے رسول نے بتائی نہ صحابہ نے بتائی نہ اس امت کے ائمہ کرام نیک لوگ جنہوں نے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کی ان کا کوئی فرمان ہے یہ صرف مولوی اپنے پیٹ یا اپنی پاکٹ کو بھرنے کے لیے سب کچھ سارے رستے آپ کو بتاتے ہیں اسلام ایک عملی زندگی کا نام ہے اور یہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے اللہ رب العزت نے اس کے متعلق یہ فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے اگر بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لے میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک میرا بندہ ہو اور اس کا میرے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے اس کا تعلق مجھ سے کٹ جائے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے جو میرا بندہ ہے اس کا میرے ساتھ تعلق ہونا چاہیے بلکہ آپ کو عرض کروں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی بین بین و ترک سلا بندے اور کافر کے درمیان یعنی بندہ مسلمان ہی صرف بندہ ہوتا ہے دوسرا بندہ ہی نہیں ہوتا اللہ نہیں مانتا بے شک وہ ہمارے جیسے دو ہاتھ پاؤں رکھتا ہے ہم جیسی چہرہ رکھتا ہے یا ہم سے بھی بہتر رکھتا ہے لیکن اللہ اسے بندہ نہیں مانتا یہ میں اپنی طرف سے فتوے بازی نہیں قرآن کی بات عرض کرتا ہوں نو اپارا سورت آراف ہے آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبْ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانْ لَا يَسْمَحُونَ بِهَا اُلَائِكَ تَلْعَنْعَامِ وَلْهُمْ أَزَلْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بہت سے جن اور انسان تو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں اے اللہ انہوں نے قصور کیا کیا ہے کیوں جہنم میں جلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے لہم قلوب میں نے دل دیا تھا سمجھتے نہیں وَلَهُمْ آئن آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے حق کو پہچاننے کے لیے نہیں پہچانتی وَلَهُمْ والان کان دیے تھے یہ اچھی بات کو سنیں اسے ایکسپٹ کریں اور اس پہ عمل کریں یہ نہیں سنتے اللہ فرماتا ہے اولائک کا کل انعام یہ انسان نہیں جانور ہیں بل ہم ازل بلکہ جانور بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ اللہ رب العزت کا متوہ ہے کہ اگر کوئی انسان عبد نہیں بنتا تو پھر انسان نہیں وہ جانور ہے تو اب ہماری مرضی ہے ہم اللہ کی نظروں میں کیا بننا چاہتے ہیں اور مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہوتا ہے اور جس کے اندر فرما برداری نہیں اللہ یا اس کے رسول کی اسے یہ نام رکھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا محترم یہ عبادات کے معاملے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے دوسرا معاملہ ہے ذاتی کردار کا ہے آپ میری طرف متوجہ دوسرا معاملہ ہے ذاتی کردار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی زندگی میں صرف ذاتی کریکٹر پہ توجہ دی تھی اور آپ کی سنت متحرہ یہ ہے کہ آپ چالیس سال کے بعد لوگوں کے سامنے آ کے کہا تھا کہ میری عمر کے چالیس سال تم میں گزرے ہیں بچپن اور جوانی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کوئی بھی انسان کوتاہیوں سے نہیں بچتا آپ نے اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی ہم میں سے شاید کوئی بھی انسان یہ بات نہ کہہ سکے اگر ایک بھی انسان یہ کہے تو اس کے واقف کار ہزار باتیں گن کے سنائیں گے فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ آپ نے یہ غلط کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار اپنا جسم سامنے رکھ کے کہا بتاؤ میرے متعلق میں نے اپنی بچپن میں یا جوانی میں کیا کیا اس زبان سے کسی کو گالی نکالی ہو اس آنکھ سے کسی سے خیانت کی ہو اس ہاتھ سے کسی دست دسترازی کی ہو اس پیٹ میں کبھی کسی کا مال ظلمن کھایا ہو بتاؤ تو صحیح یہ چیز کیا ہے کا نام تو کردار ہے اور چالیس سالہ زندگی کے متعلق پوری ام القرآن میں مکہ مکرمہ کی بستی میں سرداروں امیروں غریبوں میں بچوں بوڑھے جوانوں میں ایک بھی شخص یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ محمد تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے نبی نے نبوت سے پہلے اپنا کردار دکھایا تھا ہم اس نبی کے امتی ہیں سب سے پہلا ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے اس کے بعد اگلی باتیں یہ جو ڈیفینیشن ہے غلط ہے کہ نماز اپنی جگہ ہے اور دوسرے اعمال اپنی جگہ ہے یہ غلط ہے یہ گندی سوچ ہے اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے اپنا کردار سامنے رکھا تھا بتاؤ میں نے کیا کیا ہے میری آنکھوں نے خیانت کی میری زبان نے کسی کو برا کہا اس پیٹ میں کبھی ظلمن کسی کا مال گیا ان ہاتھوں نے کسی پہ دست درازی کی کیا نبی پاک جوان نہیں تھے کیا ان کے ہاتھوں میں قوت نہیں تھی جس شخصیت کی باسٹھ سالہ زندگی اور باسٹھ سالہ باسٹھ سال کچھ مہینے بعد جب تبوک کی جنگ ہوئی تھی آپ نے نو سو کلو میٹر کا فاصلہ گھوڑے کی پیٹ پہ طے کیا تھا آج کوئی بابا جی بیٹھ کے تو دکھائیں ایک میل کے لیے بھی جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سفر کرنا اور پیرا کی یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین عمل ہے اور آپ تو ایسے دلیر انسان تھے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ بغیر لگام کے گھوڑے کے سر کے بال پکڑ کے اس کی بغیر کاٹھی کے اس کی کمر پہ بیٹھ جاتے اور اسے کنٹرول کرتے تھے یہ ہزاروں نہیں لاکھوں سواروں میں ایک ایسا ہوتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ نبی مکرم کے پاس طاقت نہیں تھی آپ تو تلوار کے ایسے دری تھے سامنے بیسیوں انسان کھڑے نہیں ہو پاتے تھے اور آپ بحثیت پہلوان مکہ کے سب سے طاقتور پہلوان کو بچھا رہا تھا یہ نہ سمجھنا کہ نبی پاک کمزور تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے طاقت ہمارے پاس ہی ہم جو مرضی کرتے رہے طاقت ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے زیادہ باکردار ہونے کے انسان انسان ہونے کے باوجود آپ نے کبھی ان چیزوں کو کیش نہیں کروایا تھا اگر اللہ نے ہمیں خوبصورتی دی ہے تو اسے کیش کرتے ہیں لٹیرے بن کے بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں یہ کردار نہیں ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو دوسروں کے مال چھینتے ہیں یہ کردار نہیں ہے مسلمان کا کردار یہ ہے المسلم من من سلم المسلمون مسلمان صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے وہ عورت ہے یا مرد ہے اور یہ بات یاد رکھیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے طواف کرتے کرتے اچانک رک گئے جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہوا ہے ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں اس کی عظمت کا احساس ہوگا کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے شاید وہ لفظوں میں میں بھی بیان نہ کر سکوں آپ اچانک رک کے کہنے لگے بیت اللہ اللہ نے تجھے بڑی عزت اور شرف سے نوازا ہے لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کی عصمت اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ عظمت والی ہے جس نے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جس نے کسی مسلمان کا مال چھینا جس نے کسی مسلمان کا خون بہایا جس نے کسی مسلمان بدفطر دی کی وہ اسی طرح ہے جیسے کابت اللہ کی توہین کر رہا ہے یہ ایسی جگہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا انسان کا کردار یہ ہے کہ وہ اللہ اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست ہو یہ اسلام کی پہلا سٹیپ عبادات دوسرا کردار اور تیسرا لوگوں کے ساتھ معاملات نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاسن و انسام اوسل و زمہ ان مسلم لوگوں منافق کی تین نشانیاں ہیں چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے جب تین نشانیاں کسی میں دیکھو تو سمجھ لو منافق ہے مسلمان نہیں ہے نا خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وَإِذَا حد کربا بات کرے تو جھوٹ بولے وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اب ہم کیا ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تجارتیں بھی کرتے ہیں ہمارے من میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال ایک مرتبہ لے لو دوبارہ پیسے نہیں دیں گے اگر دیں گے تو پیسہ پیسہ کر کے دیں گے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کتنے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے ہیں جو ہم لوگوں کے ڈکار کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاف ہو جائیں گے اور واقعتاً مولویوں نے رستہ بھی یہ بتایا کوئی بات نہیں گھبرانے کی آپ ہماری مسجد میں آئیں ہم بچے لے کے آئیں گے وہاں قرآن کی تلاوت کریں گے سال ثواب ہوگا سارا کچھ بخشا جائے گا بس خلاص اللہ کا عدالت اسی طرح جس طرح آج ہماری عدالتیں کل چھوٹ جائیں گے اسی طرح چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی کہ جس طرح پولیس کو پیسے دیے اس نے پرچہ خارج کر دیا آج اللہ کی عدالت کو بھی اسی طرح ترفا تماشا بنا لیا ہے لوگوں اللہ کی عدالت ایسی نہیں ہے وما ربو کبھی اللہ مل اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا جو بھی ظلم کرتا ہے اپنی جان کے ساتھ کرتا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں یعنی اپنی زبان میں آپ سے فقیر کسے کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درم و دینار پیسہ نہ ہو مال و دولت نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں اس امت میں مفلس وہ انسان ہے فقیر اور غریب وہ انسان ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں جس کے پاس روزے بھی ہیں جس کے پاس زکوٰۃ اور حج بھی ہے جس کے پاس بے شمار خیر خواہی کے کام بھی ہیں وہ ساری نیکیوں کے انبار لے کے اللہ کی عدالت میں پہنچے گا تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئیں گے وہ اللہ سے التجا کریں گے شتم حاضہ وہ زورا وہ اخلاضہ اس بندے نے مجھے مارا اس بندے نے مجھے گالیاں نکالی اس بندے نے میرا مال کھایا اس بندے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی نوازیں لے کے انہیں بانٹ دو اس کے روزے لے کے انہیں تقسیم کر دو اس کا مال اس کی ساری سخاوت لے کے ان میں تقسیم کر دو وہ ساری کی ساری تقسیم کر دی جائے گی پھر بتائیں کہ ہم نوازیں بھی پڑھیں ذاتی کریکٹر بھی درست ہو اگر لوگوں کے ساتھ معاملے درست نہ ہو تو نجات کہاں سے ملے گی اگر لوگوں کے مال چھینتے رہے تو نجات کہاں سے آئے گی اسی طرح یہ تو ہماری تجارتیں ہیں معاملات ہیں لین دین ہیں اور ایک معاملہ ہے آپس میں رشتہ داروں کا بیٹے اور باپ کا بیٹی اور ماں کا اسی طرح بھائیوں اور بھائیوں کا چچا زاد بھائیوں کا پھپھی اور ماموں اور تایا یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کا معاملہ ہے تو وہاں حکم یہ ہے کہ یہاں ان کے ساتھ سلا رحمی کرنا سلا رحمی آپ نے فرمایا یہ نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا چلتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا چلیں بلکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں چلتا آپ اس سے اچھا چلیں یہ سلا رحمی ہے اور ایک معاملہ بالکل قریب ہی ہے جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہم نے اپنے گھروں کو جہنم خود بنایا ہوا ہے بعد میں نام جادو کا لگا دیتے ہیں ماں اپنی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی وہ اپنی زندگی کی ساری تلخیوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتی ہے جس کا قصور کوئی نہیں ہے اور بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے خامد کی ماں ہے میری کیا لگتی ہے یہ اتنا بڑا ظلم اور جرم ہے جس نے ہمارے گھروں کا سکون برباد کر دیا ہے گھروں میں آسانی نہیں ہے اور مرد گھروں میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کھڑی ہوگی تو میری پیاری ماں اور بہنوں اس مصیبت کو آپ کی ہاتھ میں کنجی ہے کہ آپ ختم کر سکتی اللہ کے لیے یہ نمازیں اور روزے اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن جو بڑا ہے وہ چھوٹوں پہ رحم کرے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کی عزت کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر کبیرنا فليس منا جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا وہ تو میرا امتی نہیں ہے تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں ہم کہاں جائیں گے <clears throat> ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ کیسر و کسرا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے سامنے تعظیمی سجدے کرتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے اللہ نے آپ کو عزت آپ کو نبوت سے اور بادشاہی سے نوازا ہے ہم آپ کے سامنے یہ سب کچھ کریں آپ نے فرمایا اگر انسان کا انسان کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کے ساتھ یہ کریں اور بیویوں کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی بے عزتی کر کے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں آج میں نے خوب اس کی خبر لی ہے میری پیاری بہنوں یہ آپ کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے چاہے اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کر لو چاہے اس کی بے عزتی کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لو اسلام صرف نواز روزے کا نہیں ان رشتوں کا عزت و احترام بھی سکھاتا ہے آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں یہ بات بھی یاد رکھنا بیٹوں کے لیے باپ آئیڈیل ہوتا ہے جب وہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اپنی باپ کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے جو اس کے بابا کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر بابا سگریٹ پیئیں گے تو وہ اسے تبھی بھی منع نہیں کر سکیں گے اگر وہ کسی غلط بات میں مبتلا ہے اگر وہ کریں گے تو بچہ کبھی بھی اسے برا نہیں تصور کرے گا بیٹے کے دل میں سب سے بہتر شخصیت اور آئیڈیل جو بھی ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے تو اسی طرح بیٹی کے نظروں میں سب سے بہتر اور آئیڈیل شخصیت اس کی ماں ہوتی ہے اگر باپ اور ماں اپنے کردار کو اچھا کر کے رکھیں گی تو یہ اولادیں بھی آپ کو دیکھ کے اور اچھی بنے گی دیکھیں آپ کبھی سوچیں جو باپ اور ماں نمازیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں مسلح بچھائے اپنی مسجدوں میں گئے جب بھی بیٹے کے کان میں بات پڑتی ہے کوئی باہر آتا ہے تو آگے پوچھتا ہے آپ کے بابا کدھر ہیں وہ اندر سے پوچھنے جاتا ہے جواب ملتا ہے بیٹے تیرے بابا نماز پڑھنے گئے ہیں اس کے ذہن میں ایک چیز فیڈ ہو رہی ہے کہ میرے بابا نمازی یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور جب وہ گھر پڑھتے ہیں اسے سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیتا ہے اور اپنے سر کو رکھ کے سمجھتا ہے میں نے بھی اپنے بابا کی نقل کر دی تو کتنا خوبصورت وہ بیٹا لگتا ہے کتنا پیار آتا ہے تو مجھے بتاؤ جب اس معصوم پہ ہمیں اتنا پیار آتا ہے ہمارے رب کو کتنا آتا ہوگا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے سورت فرقان میں یہ بات ارشاد فرمائی والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ یہ میرے بیٹے یہ میرے بیٹیاں یہ میری بیوی اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنا میرے لیے عذاب کا باعث نہ ہوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنا وجعلنا للمتقین اماما اللہ تجھے یہ نہیں کہتا انہیں نیک بنا میں کہتا ہوں انہیں نیکوں کا امام بنا دے اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں اگر اولادیں اچھی ہو گئی تو پھر مولوی کو کرائے پہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس بچے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہوا اللہ رب العزت اس انسان کو اگر معاف بھی کر دیا ہے تو جنت میں اس کا درجہ بلند کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جسے اللہ نے جنت سے نواز دیا ایک دن اسے بہت زیادہ بلندی اور نعمتیں اور مل جائیں گی وہ کہے گا اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے مجھے یہ سب کچھ کیوں ملا ہے اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی میں نے معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کیا اب اس بیٹے کی دعا کو میں نے شرف قبولیت بخشا اس دعا کے سبب تیرے درجات کو بلند کرتا رکھوں گا پھر کرائے پہ بندہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کا بیٹا وہ سب کچھ کرے گا جو آپ کو جس کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو بیٹے کے سامنے اچھا پیش کریں ہمیں ایسی بد کرداری میں ایسی برائی میں مبتلا نہ دیکھے جسے وہ اپنا کے ایک بری راہ پہ چل پڑے اپنے لیے نہیں تو اپنی اولادوں کے لیے اپنی اصلاح فرما لیجیے اسی طرح میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی عرض کروں گا بیٹی بوڑھی بھی ہو جائے وہ اپنے سسرال کے گھر میں پوری زندگی بھی گزر جائے تو جب بھی بات کہتی ہے وہ کہتی ہے میری ماما اس طرح کرتی تھی میری امی نے یہ کہا تھا یعنی وہ ماں کی تربیت پوری زندگی اس پہ اثر رکھتی ہے اگر ماں کی تربیت اچھی ہوئی تو وہ بیٹی پوری زندگی ایک نیک اور پارسا اطاعت گزار اللہ کی اور خامت کی فرما بردار بیٹیوں کو چلاک بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے بیٹیاں معصوم بھولی بالی خاموش ہمیں مصیبتیں تو یہی ہوتی ہیں نا کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے اور جن کی بیٹیاں معصوم اور ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے لوگ چاہت کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی پڑی بھی ہوئی ہے اخلاق بھی بڑا اچھا ہے اس کا کردار بھی بڑا اچھا ہے کاش اللہ تو اسے مجھے بیٹی بنانے کے لیے دے دے دعائیں مانگ کے لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو بچیوں کو چلاک بنانا اور خود چلاکیاں کرنی یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے اس لیے میں ماؤں سے بھی گزارش کروں گا یہ اپنے لباس کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اتنا اچھا بنا دیں کہ ان کی بیٹیاں دیکھ کے کہیں کہ ہماری ماں واقعی ایک آئیڈیل عورت ہے اور وہ فخر سے کہیں میری فلاں ماما ہے اسے ماں کو دیکھ کے شرم نہ آئے کہ میری ماں نے اپنا حلیہ کیا بنایا ہوا ہے تو اللہ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سب کچھ دیکھا تھا آپ نے فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ میں نے نہیں دیکھے اور وہ میری امت سے ہوں گے ایک مردوں میں ایک عورتوں میں مردوں میں آپ نے فرمایا جنہیں اللہ منصب دے گا بادشاہی دے گا اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے ظلم کے علاوہ ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہوگا فرمایا یہ جہنم میں بدترین لوگ ہوں گے اور خواتین میں وہ لوگ کاسیاتن آریاتن جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن ان کے جسم ننگے ہوں گے اتنا باریک لباس ہوگا کہ ان کا پورا جسم ظاہر ہوگا یہ کوئی ہم بہت اچھا کام نہیں کرتے کہ باریک لباس پہن کے بڑکیلے پہن کے بازاروں میں آ کے اپنی خوبصورتی کا سارے معاملے لوگوں کو دکھانے یہ کوئی عقل مندی کی علامت نہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی تھی وہ کرنفی بڑھوں کن میری نبی کی بیویوں یا نساء النبی لست النکاحد من النساء تم جیسی کوئی دنیا میں نہیں بنائی میں تمہیں حکم دیتا ہوں وکرنا فی بیوتکن باہر آوارہ گرد پھرنے کے بجائے اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى جس طرح جہلیت میں زیب و زینت کر کے لوگ عورتیں بازاروں میں آتی تھی تم ایسے نہ کرنا اور اللہ تمہیں باندھنے کے لیے نہیں وہی تاہ رت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تو میری پیاری بہنوں آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سب کی جان مال اور ہر چیز کو محفوظ فرمائے اگر خدا نخواستہ کوئی چور ڈاکو لٹیرا آ جائے وہ کہے نا کہ سارا مال دے دو انسان آرام سے دے دیتا ہے جاؤ لے جاؤ وہ اس کی جان کے در پہ ہو جائے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ خبیص انسان اس کی عصمت کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا یہ کام نہیں ہونے دوں گا تو یہ اتنا قیمتی انمول ہیرا ہے میں اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا اسے برباد نہ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اپنے باپوں اور خامدوں سے خیانت کرتی ہیں اللہ مرنے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دے گا کتے کی طرح بھونکیں گی وہ اور ہمارا بے غیرت صدر جو ہے یہ ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کو اکٹھے پڑھاؤ وہاں نچواؤ اور یہ ساری غلازتیں اور کمینگیاں کرو اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا اور یہ ساری دنیا کے ایسے طاقتور صدر بن کے بھی آ جائیں اللہ کے ایک حکم اور رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ سارے کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے پندے پہ لٹکا دو یہ ہزار جانے بھی ہوں تو اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے رہیں گے تو جتنا میڈیا آپ کو بغیرتی کی طرف لے جاتا ہے آپ اتنا ہی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں اور اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ بن گیا آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ